حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کو دائیں جانب زخم لگایا پھر اسے خون پونچھا اس طرح آپ نے اشعار کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچہتر